جو توقعات ہمارے اکابر نے مجاہدین سے وابستہ کر رکھی ہیں جو توقعات ہماری ماؤں بہنوں نے مجاہدین سے وابستہ کر رکھی ہیں جو توقعات ہمارے مدارس اور مساجد نے مجاہدین سے وابستہ کر رکھی ہیں انشاءاللہ وہ ساری توقعات بدرجہ عتم پوری ہوں گی دنیا جہاد کو نہ کر روک سکی تھی نہ آج روک سکی ہے نہ آئندہ روک سکے گی جس چیز کو اللہ نے آسمانوں کے اوپر سے اتارا جس چیز پر آقا مدنی کا خون گر گیا جس چیز پر صحابہ کے ٹکڑے ہو گئے جس چیز پر قرآن کی ساڑھے چار سو آیتیں نازل ہو گئیں جس چیز پر امام بخاری نے اپنی کتاب میں سینکڑوں صفحے لکھ ڈالے جس چیز پر اکابر امت کا خون گرا جس چیز پہ حضرات علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں جا کر قربانی کی ایک نئی تاریخ رقم کی جس چیز پر بالا کوٹ کی پہاڑیاں سید احمد شہید اور سا اسماعیل شہید کے خون سے رنگین ہوئی وہ جہاد کا فریضہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والا فریضہ انشاءاللہ جاری رہے گا اس کے سمرات افغانستان میں بھی نکل چکے ہیں وہاں اسلامی عمارت قائم ہے کشمیر میں بھی نکل کر رہیں گے جس کو فائر بندی کرنی ہے کر لے میرے نبی نے جس فائر کو کھولا ہے قیامت تک نہ وہ بند ہو سکتا ہے نہ کوئی بند کر سکے گا